آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں جنتان ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلی تو ایک ہے ظاہری دونوں صورتیں شروع ہوں گی سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی یا یوہن نبی یا یوہن نبی دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی چار رکو وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں پھر یہ کہ سورہ نور میں سورہ احزاب میں پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو معتدل معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائد رکھا جائے اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ تو وہ شوہر بھی ادا کرے تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے حدود اللہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں کہیں اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو رہا ہے شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے حج جو ہے وہ فرض ہے اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں لیکن فرضیت قائم رہتی ہے اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے شوہر شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں انہیں ریلیو کرے اپنے بوجھ سے اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لے شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کرے تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد وجہد میں لگا سکے تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی ایک طرف کو ہوئی فرق کیجیے لیفٹ کی طرف ہو گئی اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہر وقت کی چکچک ہے خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے تو اس میں اس سے بہتر طلاق ہو جائے وہ ہے طلاق طلاق سورہ یہ خام خواہ اس قسم کے مسلوں میں لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں ضوابط ہیں قواعد ہیں قوانین ہیں ان کی پوری پابندی ہو جیسا کہ سورہ نصاب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اس کو بھی اور اس کو بھی اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دن جوئی کرے اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائے شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہے پامال ہو جائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جد کو ان کو وعدہ نہ کر سکے تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ یہ غلط ہے تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے دوسری میں بھی اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی اس لیے کہ آپ کی ازواج متحرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں سورہ عذاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھی تو طلاق دینے کا سوال نہیں اسی لیے آپ کو چار کی وہ حد ہے لمٹ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی بارہ یہ رب دیکھ لیجیے گا اب آ کے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا ان صورتوں پر میرے پاس مفصل روس موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا یو نبی اے نبی جب آپ لوگ نکاح اور اپنی عورتوں کو طلاق دیں اب دیکھیے یا نبی واحد تلق تم النصاف فوراً جمع گا اس لیے کہ حضور سے بھی متعلق ہی نہیں ہے حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فتل کو ہننا یا عزت ہندا تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ توہر میں طلاق دی جائے حیض کی حالت میں نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر توہر کی حالت میں دی جائے اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں وہ آسل عدت عدت کا پورا لحاظ رکھو وہ عزت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عزت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی عزت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھی طلاقیں بائن ہو گئی ہے ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابش اور سے اس کا نکاح ہو بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں بتق اللہ رب اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے لا تخرجو ہن من نہ انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی نکل جاؤ میرے گھر سے یہ نہیں یہ قتل غلط بات ہے اس کی عزت ہے اور اس عزت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں بلا یخرجنا وہ خود بھی نہ نکلے اللہ یاتی نہ بے فاہ مبینہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے کوئی بدکاری کی ہے عورت نے وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے عام حالات میں نہیں وہ تل کا حدود اللہ ہے اللہ کے حدود ہیں وہ من حدود اللہ ہے اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فقط ظلم نفسا تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا لا تدری لال اللہ یحدث جس و بادہ کا تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی صورت پیدا کر دے غصے میں آ کے ایک طلاق دی بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں ایک ہی طلاق دی کہ رجوع کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کیا پتا ہے اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے بگڑے گا فائدہ بلگنا آگے لگنا البتہ جب عزت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے فارم سے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا فارم سے ہونا بھی معروف ہی اور فارغ ہونا بھی معروف یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو لیکن بھلے طریقے سے یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے اور فارغ ہونا یا پھر ان کو چھوڑ دو ان سے علیحدگی اختیار کر دو وہ بھی بالمعروف بے معروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے وہ اشبو عظیم من کم اور اس رجت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں تو یہ دو گواہ اس کے ہیں وہ عقیم اللہ اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے یو از و بھی یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے من کانا یو منو بلّہ بل یوم آخر اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا عثمائے حسنا ہے لیکن کس کے لیے اپنی جگہ تو وہ عثمائے حسنا کاملہ ہے لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا من کانا یرج اللہ بل یوم الخرہ بذکر اللہ کثیرہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوا ہے کس کے لیے من کانا یرج اللہ بل یوم اسی طرح یہاں پر مایا کا یو آزو بہی یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے من کہا نا یوں مینو بلّہ و یوم جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کے معنی کیا ہے دل لبھانے والا حسین یہاں اللہ کے تقوا کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اگر واقع تن حقیقی تقوا ہے صحیح تقوا ہے قلب کا تقوا ہے جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دستے مبارک سے تین مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا تکوا یہاں ہوتا ہے دل میں تکوا ہے تو تکوا ہے باقی لباس اور مزہ قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروف ہے یہ تکوا نہیں ہے لیکن حقیقی تکوا ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے ومن تقل اللہ جو شخص اللہ کا تقوا اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسا کے ساتھیوں کو کیسے بچیں گے پیچھے لشکر آگے سمندر ہے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نکال ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے آپ نے راستہ نکالتا اللہ پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھ آدمی ایمان لے آئے آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہد کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ یرزک ہو من ہے سو لا یا اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہد ہو غلبہ دین کی جد و جہد ہو اپنے آپ کو اجن سلاتی و نسو کی و ماہیا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات ہے وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا ممن یج اللہ اللہ مخرجن و وہ من علی اللہ فہو حسبو یہ تو ابھی تکوا والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رس دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا توکل کر کے تو دیکھو ہٹ پڑھوں وہ اس کے لیے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں حدیث میں من کان فی حاجت حقی ہے کان اللہ فی حاجت ہی اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا فکر ماں درکار ماں ہزار ماں کار ساز ماں بے فکر کار ماں یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے کار ساز ماں بے فکر کار ماں میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو میں آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے پھر وہ کارساز کار ساز ماں بے فکر کار ماں فکر ماں در کار ماں آزار ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام ہے تفویض الامر اللہ افوض امر اللہ ان اللہ میرے بات ان اللہ بال و امر ہی اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمان ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو بس اپنا تن منظر لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی کل جا لگوا ہو لیکن شعین قدرا بہت عمدہ مقام ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے you have to qualify pre qualification condition ہیں تب مدد آئے گی یوں نہیں آتی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میں ڈالوں میں نے ڈالی ہوگی پندرہ برس کی کمائی دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈال دی تب پکارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے کتنا اشار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ ولائی المحیض کو اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو مایوس ہو چکی ہو حیض سے تب تم واش ہو اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر تین مہینے عدت ہو جائیں گے اب حیض تو آ نہیں رہا کہ تین دوہر اور تین حیض کا کوئی حساب کیا جائے ولائی لم یحیض اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں تو اب ان کا ان کی عزت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی تو ان کے لیے بھی یہ کہ تین مہینے اجل ہننا الحمال ادلنا ہرنا اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عزت یہ ہے کہ وہ بس حمل ہو جائے بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عزت ختم ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے آٹھ مہینے لگ جائے نو مہینے لگ جائے چار مہینے ہو چھ ہو بدلا والوں تک اللہ پھر دیکھیے تخوا وہ منج تک یو اللہ امر یسرا جو اللہ کا تخوا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا فصل ظال کا امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازی کر دیا ہے تمہاری طرف اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر وہ منجد تک اللہ یو کب فراغ ہو اور جو اللہ کا تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے اس کی برائیوں کو اس کے گناہوں کو اس کے نام سے دھو دے گا وہ یوزم لہو اجرا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا از من رو ہر ہے سو سکن اب کسی عورت کو طلاق دی ہے ایک طلاق دی ہے عزت میں رکھنا ہے گھر میں وہ پہلے آ چکا ہے لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی ملازمہ کی کوہڑی میں ڈال دو اس کو اشکرو ہے تو سکل تم وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو من جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق اسٹیٹس کے ساتھ اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں وہ ان اولا کے حامل اور اگر وہ حاملہ ہو فانسکو علیہ تو اب ان کے اوپر خرچ کرو ان کا دان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے حتیٰ یاداں حملہ یہاں تک کہ پھر وہ واضح حمل سے فارغ ہو جائیں نہم پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچہ تو تمہارا ہے اس کو اگر دودھ پلاتی ہے ہن آتو ہوں ہونا تو انہیں ان اجر ان بدلہ بدلا آتا واقب رو تمیروں میں معروف اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے اگر طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں انسان تو ہے نا انسانی سطح پر اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے كر لیا بے معروف ان نكم تم اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو فسکر دو لہو اخرا تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے لیکن پھر دو سات ہی اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے جو وسط والا ہے وہ اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق وہ من کوجر والے ہی اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی کو تنگی رکھی ہے ناپ تول کر دے رہا ہے کوئی فراوانی نہیں ہے فیون مما آتا اللہ تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے لا اللہ ما آتا آتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ اس نے اسے دے رکھا ہے کچھ سادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے متعلقہ اس کے اوپر تم رکھو کچھ سادگی رکھو تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے تو اللہ تو جانتا ہے سید اللہ ہو بادن یسرا یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا وقائی من قریت عطت الامر رب رب اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی و رسو اور اپنے رسولوں سے سرکاری کی ان ان کا ہا سبنا حسابن شریدا واضب نہ آغامن نکرا تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا ان کا بہت شدید محاسبہ اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب فضاقت و مالا امرحا پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی وکانا آکبت و امرحا خسرا اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے اللہ الحم عذاب شدید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا اللہ یا اول الباب تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوا اختیار کرو وہی تقوا جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے دین آمن اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو انضر اللہ کم ذکر اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے یہ آج بڑی اہم ہے ذکر کی آگے آ رہی ذکر سے مراد کیا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ لیخرج الذین آمنوا الصالحات من الظلمات الى النور رسول کے جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر تمہیں سنا رہا ہے اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف تو ذکر قد الیکم ذکر اور ذکر کی وضاحت رسول علیکم آیات اللہ مبینات یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی ابھی صرف نوٹ کر لیجئے پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی ومن یومن بلّہ ویام الصالح یدخر ہو جنات تجری ملکات الحاظ و خالدین اسی ابدا اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے اب نیک عمل جب مکے میں جبک سے نیک عمل کیا تھا ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے جوا بھی حرام نہیں ہے سود بھی حرام نہیں ہے پہلے دس برس نماز پانی گانا بھی نہیں ہے اس پر عمل کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا نماز آئی تھی رات کو رات ہو اللہ کے سامنے اس وقت کرنے کا مل یہ تھا اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے اب جہاد ہے قتال ہے انفاق ہے مال خرچ کرو اب روزہ بھی فرض کیا گیا اب نماز پر گانا بھی جو ہے دو سال پہلے ہو چکی ہے اب تمہارے اوپر زکات بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے عشر بھی آ گیا ہے اب یہ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا جملہ تقاضے وہ عمل صالح ہے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا جمال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے جبکہ عمل یہ دو محنت وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے بلّہ ولیم الصالحن بن و جنات ان تجریب انتاط الحار و خالدین افیہ ابدا وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ابادا پر احسن اللہ رسقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے تاحال اللہ خلق سب آسما جیسے تو یہ کہ سات آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار اثر کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا وہ من اب مسلح اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی وہ یا کہ زمینیں بھی کچھ سات زمینیں ہیں اب اس پر یہ کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے زمین کے سات طبقات ہیں یا کچھ اور لیکن بارہ ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے وہ سات زمینیں بھی ہیں کسی وقت یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی یہ تنزل العمر بینہن اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہے سورہ سجدہ میں الف سنه ہوں دور یہ ہزار سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے فرشتے لے کر آتے ہیں تنفیز ہوتی ہے اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اب اگلے ایک ہزار سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا یہ طے ہو چکا ہے لکھالم اللہ علیہ کل نشاع قدیر تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ دو صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ اللہ کل بے کل نشین قدیم ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں والد اللہ کا بالکل نشین علما دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم اور یہ تو اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے بارک اللہ علی والے قرآن عظیم ویات بلایات و ذکر تو